برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم سے ایک آدمی نے کہا ابو عمارا کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فرار ہو گئے تھے کہا نہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری بلکہ جلد باز لوگوں نے پیٹھ پھیری تھی قبیلہ حوازن نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اٹھاسی یہ حدیث صحیح ہے